اس دنیا میں ہر واقعہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ پوائنٹ آف ریفرنس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے کوئی چیز ڈسکور کریں پوائنٹ آف ریفرنس کانسیپٹ ہی لوگوں کو نہیں لوگ وہ تو بس انٹرٹینمنٹ میں ہوہا میں کھانے پینے میں شاپنگ یہ سب میں وقت گزاریں گے اور واپس آ جائیں گے اب دیکھیں کہ میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرئنس بتاتا ہوں جب میں یہاں سے روانہ ہوا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایئرپورٹ سے ہم جہاز میں سوار ہوئے جہاز میں سوار ہوئے یہ واقعہ میرے لیے ایک ایک سمبولک سینس میں زندگی اور موت کا تجربہ بن گیا میں سوچا کہ خدایا اسی طرح ایک دن میرا سفر حیات ختم ہوگا فرشتے آئیں گے اور ایک اور سواری پر مجھے بٹھا دیں گے جو سواری جا رہی ہوگی اس دنیا سے کسی اور دنیا کی طرف اب یہ میں سوچنے لگا اسی میں سوچ میں رہا کہ کیسا عجیب وہ دن ہوگا جب کہ موت کے فرشتے آئیں مجھے یعنی ایک اور سواری بٹھا دیں وہ ایک ہوگا کہ ایک ایکسپلجن ہوگا کمپلسری ایکسپلجن اس دنیا سے چلو اب یہاں تمہیں رہنے کا وقت ختم ہو گیا اب ایک جہاز میں ایک موت کے جہاز میں مجھے بیٹھنا ہوگا کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں